اللہ نے کہا کہ میں بے شک تم پر وہ خان اتار دوں گا لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا